کر کے الگ ہوئے اور خالص ایمان والے بچ گئے ان میں کوئی غیر ایمان والا بھی نہیں تھا غیر مخلص بھی نہیں تھا پختہ ایمان والے نیکیوں والے اعمال والے مگر پھر اس قوم میں بھی بگاڑ آیا یہ قوم یہاں احقاف سے نکلی جس کا میں تعارف کرا چکا تو وادی قرآ میں جا کر بسی جن کے مرکزی بستی کا نام تھا حجر حجر میں جا کر کے بسی جو مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے خیبر کے بعد بڑا جنکشن بڑا علاقہ آتا ہے اور آج اس کا نام مدائن سال ہے ابھی تک اس کے کھنڈرات موجود ہیں اور یہ علاقہ اس وقت میں سعودی کے پاس ہے یہاں یہ قوم بسی قوم سمود ان میں بھی برائیاں آئیں ان میں بھی خدا کی نافرمانی آئیں حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے آئے انہوں نے نہیں مانا ایک زمانے تک سمجھاتے رہے آخر انہوں نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں تو پھر ہم مان جائیں گے کیا معجزہ کہنے لگے کہ یہ سامنے والا پتھر پھٹے اس میں سے اونٹنی نکلے ایسی ایسی ایسی ایسی شکل والی ہو عام اونٹنی اسے ہٹ کر کے اور باہر آتے ہی بچہ جنے پھر ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے پیمبر انہوں نے اللہ سے دعا کی معجزہ نظر آ گیا اونٹنی نکل آئی یہ پلر کے پیچھے کون بیٹھتے ہیں بھائی سامنے بیٹھو کدھر بیٹھو جگہ خالی ہے ساری تو اونٹنی نظر آ گئی اونٹنی نکل آئی ان کو کہا گیا کہ اب ایمان لاؤ انہوں نے کہا کہ اب تو کبھی نہیں مانیں گے اس لیے کہ پکا یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر ہے اور جادو سے یہ سب کچھ کرتا دکھاتا ہے آپ بالکل نہیں مانیں گے اس کے اوپر خدا کا عذاب آ جاتا ہے لیکن ان کو پھر بھی مہلت ملی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس اونٹنی کو چھیڑنا نہیں عجیب الخلقت تھی اس لیے جب وہ پانی پینے جاتی تھی ان کے جانور بدکتے تھے اس لیے طے ہوا ایک دن اونٹنی پانی پیے گی ایک دن ان کے جانور پانی پیئیں گے چراگاہ میں جاتی تھی ان کے جانور بدکتے تھے طے ہوا ایک دن اونٹنی چرے گی ایک دن ان کے جانور چریں گے یہ اونٹنی کو چھیڑیں گے نہیں انہوں نے بھی اس معاہدے کو مانا لیکن پھر اس کی خلاف ورزی کی وکان فل مدینت تس آتو ہم پڑھ چکے ہیں کہ شہر کے اندر نو گنڈے قسم کے لوگ تھے اور ان گنڈوں کا ایک سردار بھی تھا اس کا نام تھا قیدار ابن صالف ان سب نے مل کر کے مشورہ کیا کہ اس پنگے سے جان چھڑاتے ہیں اور ایک فحشہ عورت تھی اس کے لالچ دینے کے اوپر انہوں نے اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا ساری قوم کے مشورے سے یہ نو گنڈے آگے بڑھے اور ان کے مشورے سے قیدار ابن صالف صارف آگے بڑھا اور اس نے اونٹنے کی پونچے کاٹ دی پاؤں کاٹ دیے جس سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی اس کے اوپر خدا کا ان پر عذاب آیا کیسا عذاب آیا قرآن کریم ایک مقام پر کہتا ہے ایک چیخ آئی دوسرے مقام پر کہتا ہے زمین میں زلزل آیا تیسرے مقام پر کہتا ہے ایک کڑک آئی جس سے ان کا کام تمام ہو گیا کالم یغنو فیہا گویا کہ وہ بسے نہیں کبھی سمود بن جھٹلایا قوم سمود نے ڈرانے والوں کو فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر فقالوا تو انہوں نے کہا ابشرا ایک انسان ایک بشر منا میں سے انسان ہو ہم میں سے ہو ہماری طرح کھاتا پیتا ہو بازار جاتا ہو کام کرتا ہو اور پھر وہ اپنے آپ کو پیمبر کہے مت ہو ہم اس کے پیچھے چلیں اس کی بات مان لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے فقالو ابشرا منا انہوں نے کہا ایک بشر ہم میں سے واحدا اکیلا نبی ہم سب اس اکیلے کے پیچھے چل پڑے ان لفی غلال وسہر بے شک ہم تب تو لفی غلال ضرور گمراہی میں ہوں گے وسہر اور پاگل پنے میں ہوں گے ظلال گمراہی سعر پاگل پنا اور بعض حضرات نے کہا نہیں یہ وہی لفظ ہے سعیر بھڑکتی ہوئی آگ دہتے ہوئے انگارے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا اگر نہیں باز آؤ گے تو تمہارے لیے دیکھتے ہوئے انگارے تیار کیے گئے لیکن انہوں نے اسی کو واپس پلٹ دیا انہوں نے کہا کہ اگر مانیں گے تو تب دیکھتے ہوئے انگاروں میں ہوں گے پھر مانا ہوگا بے شک تب تو ہم ضرور گمراہی میں وسعر اور دیکھتے ہوئے انگاروں میں ہوں گے لیکن جمہور کا ترجمہ یہی ہے کہ پھر پاگل پنے میں ہوں گے یہ تو پاگل پنا ہے اپنے میں سے ایک اپنے جیسے انسان کو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے خاکی انسان ہیں ہم ان کی اتباع کریں اول الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر اولقی اول علیہ کہ ذکر کو ڈالا گیا اس کے اوپر من بیننا ہمارے بیچ میں سے بل ہوا کذاب اشر بلکہ وہ جھوٹا ہے اشر اور شیخی مارنے والا ہے اترانے والا ہے اپنی بڑائی جتانے والا ہے اول کیا ذکر کیا نصیحت اسی پر ڈالی گئی اسی پر وہی نازل ہوتی ہے من بیننا ہم سب کے بیچ میں سے بل ہوا کذاب نہیں نہیں نہیں اتری ہے اس کے اوپر وہی بلکہ وہ بہت جھوٹ بولنے والا ہے علی اعظم باللہ یہی لفظ ہم نے سورہ سعد میں پڑھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کذاب پھر یہی لوگ لفظ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پڑھا یہی حضرت صالح علیہ السلام کے قذاب ہر دور کے نافرمان انبیاء کرام کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کر رہے ہیں اشر شیخی بنگارنے والا ہے یہ اترانے والا ہے تکبر کرنے والا ہے سَيَعْلَمُونَ غَدَمْ غدم الْقَذَّابُ الْأَشِرُ فرمایا اللہ نے ان قریب جان لیں گے غدن کل کو بس زیادہ عرصہ نہیں من القذاب کون بہت زیادہ جھوٹا ہے الاشر اور کون زیادہ تکبر کرنے والا ہے انا مرسل الناقت فتنہ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں الناقہ اونٹنے کو انہی کے مطالبے کے مطابق فتنتن آزمائش کے لیے ان کی آزمائش کے لیے فرتقبہم ہوں تو اے صالح علیہ السلام آپ ان کا انتظار کیجئے وقت اور صبر کیجئے ڈٹ جائیے انتظار کیجئے اپنے مشن پر کھڑے رہیے گا وَنَبِّئِهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ اور بتا دیجئے ان کو کہ پانی قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان بانٹا ہوا ہے بتا چکا کس طرح پانی بانٹا کہ وہ ان کی عجیب الخلقت اونٹنی کو دیکھ کر ان کے جانور بدکتے تھے اس پر انہی کے کہنے کے اوپر پانی بانٹا گیا کل شرب محتضر ہر ایک پانی پینے کی باری پر محتضر حاضر کیا ہوا ہے فنا تھا تو انہوں نے آواز لگائی اپنے ساتھی کو فتح تو اس نے ہاتھ چلایا حملہ کیا بہا تو اس نے اس کی کونچے کاٹ ڈالے ان کا ساتھی کون وہی قیدار ابن صارف فقی فقا عذابی و نزر آ گیا ان کے اوپر بھی عذاب تو کیسا تھا میرا عذاب و اور کیسا تھا میرا ڈرانا انا اور علیہم اللہ واحدہ بے شک بھیجا ہم نے ان کے اوپر ایک ہی چیخ کو فقانو کا حشیم المحتضر فقانو کا حشیم المحتضر تو ہو گئے وہ باڑ لگانے والے کی باڑ کے چورے کی طرح ایک لفظ یہاں پر چھپا ہوا ہے باڑ کے چورے کی طرح باڑ جو کانٹے وغیرہ کی آپ ڈیفینس لگا وہ لگاتے ہیں جانوروں کو روکنے کے لیے کھیت کے چاروں طرف باڑ کہتے ہیں اس کو وہ باڑ جب سوکھ جاتی ہے اور جانور اس کے اوپر گزرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ٹوٹنا شروع ہوتی ہے ٹوٹتے ٹوٹتے وہ چورا بن جاتی ہے تو وہ باڑ لگانے والے کی باڑ کے چورے کی طرح ہو گئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا فہل میں متقل تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا آسان ہے اللہ اکبر اتنے بڑے بڑے مضامین مگر آسان کتنا ہے ہر شخص سمجھ رہا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے اور جو نہ سمجھنا چاہتا ہو وہ تو عربی ہو کر کے مکہ میں ہونے کے باوجود بھی نہیں سمجھتا تھا جو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے جو یاد کرنا چاہتا ہے اس کو یاد بھی ہو جاتا ہے معنی ذکر کے یاد کرنا بھی ہے یاد کرنے کے لیے بھی آسان سمجھنے کے لیے بھی آسان عمل کرنے کے لیے بھی آسان فہل میں تو ہے کوئی یاد کرنے والا ہے کوئی نصیحت کر حاصل کرنے والا ہے کوئی عمل کرنے والا کذبت قوم لوط بن نظر قوم لوت نے بھی جھٹلایا بن نظر یہاں پر نذیر کی جمع نظر انہوں نے جھٹلایا کس کو نظر ڈرانے والوں کو اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا ڈرانے والی باتوں کو جن باتوں سے ان کو آگاہ کیا تھا ان باتوں کا انہوں نے انکار کیا اور جو انبیاء کرام ان کو آگاہ کرنے کے لیے آئے تھے ان انبیاء کرام کو انہوں نے جھوٹا کہا اس پر اشکال کے انبیاء کرام تو ایک ہی نبی آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام تو گزر چکا ایک نبی کا انکار گویا سارے نبیوں کا انکار وَلَقَدْ رَابَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ اور انہوں نے بہتایا ان کو ان کے مہمانوں کے بارے میں یعنی ان کے مہمانوں کو ان سے لینے کی کوشش کی اعینہم تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مون دیا ان کی آنکھوں کو مٹا دیا ونذر تو چکھو میرے عذاب کا مزہ اور چکھو میرے ڈرانے کا مزہ بخر تن عذاب مستقر یقین سب بہایو صبح سویرے آ جانا آ گیا صبح سویرے ان پر بکرتن سویرے ہی کون آیا عذاب مستقر قرار پایا ہوا عذاب جو طے تھا عذاب جس نے آنا تھا وہ قذبت قوم لوت بن نذر قوم لوت نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا آج چھوگی صحیح انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوت ان پر بھی عذاب آیا بے شک بھیجا ہم نے ان پر ہاں پتھر برسانے والی ہوا کو اللہ مگر لوت علیہ السلام کی آل وہ بچ گئے باقی سب کے اوپر عذاب آیا ان پر چار قسم کے عذاب آئے تھے گزر چکا ہے ایک سائقہ کا عذاب دوسرے نیچے سے اوپر اٹھانا اوپر سے نیچے پڑھنا اور الٹا کر دینا یہ عذاب اور تیسرے پتھر برسانے والی بارش ہوا کا عذاب اور چوتھے آنکھوں کے مٹا دینے کا عذاب سب سے پہلا عذاب حاصبا ہم نے بھیجا ان کے اوپر پتھر برسانے والی ہوا آل آلوط یا پتھر برسانے والی بارش الا پتھروں کی بارش آل آلوط سوائے لوت علیہ السلام کی آل کے نجیناہم بسحر ہم نے ان کو نجات دے دی سہری کے وقت میں گزر چکا ہے کہ آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکلیے نعمت من عندنا ہماری طرف سے احسان کرنے کی وجہ سے کزا نجزی من شکر اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں من شکر اس آدمی کو جو شکر کرتا ہے وَلَقَدْ بَتْشَتَنَا یقیناً انہوں نے ڈرایا تھا ان کو بَتْشَتَنَا ہماری پکڑ فتمارو تو انہوں نے جھگڑا کیا ان سے اور انہوں نے شک کیا اور انہوں نے جھٹلایا بن نظر ڈرانے والوں کو وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ اور یقین انہوں نے بہکایا تھا ان کو ان ضعیفی ان کے مہمانوں کے بارے میں ان کے مہمانوں کو ان سے لینے کی کوشش کی تھی فتح مس تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا فزو کو عذابی تو چکھو تم میرے عذاب کا مزہ اور چکھو تم میرے ڈرانے کا مزہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا جو بار بار کہا جا رہا ہے چکھو اس سے مراد یہ منہ سے چکھنا نہیں بلکہ جس طرح مار پڑتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کیسا مزہ آیا وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ یقیناً صبح سویرے آ گیا ان کے اوپر بکرتن سویرے ہی عذاب مستقل قرار پانے والا عذاب متعین کیا ہوا عذاب فضوق و عذابی و نظر تو چکو تم میرے عذاب کا مزہ چکو میرے ڈرانے کا مزہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ ہر واقعے کے بعد یہ آیت آئی ہم نے قرآن کو آسان کیا ہم نے قرآن کو آسان کیا ہم نے قرآن کو آسان کیا کس لیے اتنے بڑے بڑے واقعات کو کیسے انداز سے قرآن پاک بیان کر دیتا ہے اور ایک ہی واقعہ ہوتا ہے دس دس مرتبہ اس کو بیان کیا جاتا ہے ہر مرتبہ ایک نیا انداز ہوتا ہے لگتا ہے کہ یہ پہلے کبھی سنا ہی نہیں اس صورت میں تو مدکر اقر محتضر محتضر اشر سعر بن نظر یہی انداز شروع سے آخر تک چلا گیا کیا عجیب قسم کا انداز ہے قرآن کو آسان کیا جتنا کلام اونچا ہوتا ہے لوگ سمجھتے تھے وہ سمجھ میں نہیں آتا فرمایا یہ بہت اونچا ہے مگر ہمارا کرم ہے کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے اور دیکھنا ہے فہل میں مدکر کون خوش قسمت انسان آگے بڑھتا ہے اس نعمت کو لیتا ہے یہ مضمون یہاں سے اٹھا کہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے اس کو ہم نے انسانوں کو دیا انسانوں کے لیے اس کا پڑھنا آسان اور اس کا یاد رکھنا آسان اس کا سمجھنا آسان اس پر عمل کرنا آسان کیا اگلی صورت میں بتایا جائے گا اصل بات یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے انسانوں کو دی ان میں سب سے بڑی نعمت ہے ہی قرآن وَلَقَدْ جَعَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ یقیناً آیا فرعون کی آل کے آئے فرعون کی آل کے پاس بھی النذر ڈرانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت ہارون علیہ السلام آئے اور دوسرے ایمان والے آئے انہوں نے بھی ان کو آگاہ کیا وہ ایمان والا من آل فرعون وہ بھی آئے قصل آیا تینا انہوں نے ہماری ساری آیتوں کو جھوٹا کہہ دیا کل ساری کی ساری أَخْذَ عزیز مُقْتَدِرٍ تو پکڑا ہم نے ان کو کیسا پکڑا اخذ عزیز غالب کے پکڑنے کی طرح ایک غالب ہے طاقتور ہے مقتدر طاقتور کے پکڑنے کی طرح وہ جب اپنے مخالف کو پکڑتا ہے تو کس طرح پکڑتا ہے اسی طرح ہم نے ان کو پکڑا ایک ایک قوم آتی گئی ہلاک ہوتی گئی اور ہم نے پیچھے ایک مقام پر پڑا تھا اخباہ ہم ہم نے ایک کے پیچھے دوسرے کو لگا دیا چلو چلو چلو یہ کس کو سنایا جا رہا ہے آج کے نافرمانوں کو سنایا جا رہا ہے پھر نافرمانوں کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ ان تمام کے اوپر خدا کا عذاب آیا اور تم سمجھتے ہو کہ ہم نافرمانیاں کرتے رہیں اور ہم پر خدا کا عذاب نہ آئے کیا تمہارے لیے کوئی سرٹیفکیٹ ہے کیا تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے قیامت تک جتنے نافرمان ہیں کوئی بھی ہوں ان سب سے یہ سوال ہے کہ کیا تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ تم کچھ بھی کرتے رہو تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا خیر من اولائکم اسی کو میں نے کہا تھا آمدم برسر مطلب یہ فارسی کا لفظ ہے مگر اردو میں مشہور ہے اب آ جاؤ اصل کام کی بات کے اوپر یہ تو ساری تمہید تھی حکم کیا تمہارے نافرمان اس دور کے لوگوں اس دور کے نافرمان خیر بہتر ہیں من الاحکم ان لوگوں سے ہم لکم برآتم فی زبر یا تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے بری ہونا پھر زبر صحیفوں میں لکھا گیا ہے کہ پرانے دور میں جو جو نافرمانی کرتا تھا کسی کے اوپر پتھروں کی بارش برستی تھی کسی پر زلزلے کا عذاب کسی پر چیخ کا عذاب کسی کو غرق کرنے کا عذاب مگر اب جتنے نافرمانیاں کرتے رہو جتنی گستاخیاں کرتے رہو کوئی نہیں پوچھے گا مزہ ہے بس اب قیامت تک مست ہو کے بیٹھ جاؤ ہم لکم براہ فی الزبر زبر کیا تمہارے لیے بری ہونا لکھ دیا گیا ہے فی زبر صحیفوں میں کتابوں میں سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس کوئی ام یقولون نحن جميع منتصر اگر یہ نہیں لکھا گیا ہے تو نافرمان کیا سوچ کر کے بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کچھ قرآن سنا رہا ہے سنتے ہیں اور کانوں پر جون ہی رینگتی کیا سوچتے ہیں کہ وہ مقابلہ کر لیں گے اور وہ اللہ کے عذاب کو مقابلہ کر کے ٹال دیں گے ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں نحن جميع منتصر ہم سب کے سب بدلہ لینے والے ہیں منتصر ہم بدلہ لے لیں گے مقابلہ کر لیں گے سیہزم الجمع ویولون الدبر اگر یہی ان کی سوچ ہے تو سنو سیہزم الجمع ان قریب جماعت شکست کھائیں گی ویولون الدبر اور وہ پیٹھ دکھا کر کے بھاگیں گی ویولون اور وہ پیٹھ دکھائیں گی وہ مڑیں گی واپس الدبر پیٹ دکھاتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے عرض کر دیا کہ آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر کس طرح گڑ گڑا کر کے دعا فرمائی یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کو ترس آ گیا اور عجیب جملہ کا لقد تعالی ربی آپ نے اپنے رب کے سامنے تو گڑ گڑانے میں انتہا کر دی ہے اب بس کیجئے آپ کے اوپر وہ ہلکی سی چادر گرتی تھی اور وہ اٹھا اٹھا کر کے رکھتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش سے چھپر سے جہاں آج مسجد عریش بنی ہوئی ہے اس سے باہر نکلے آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے سیحزم الجمع ویولون الدبر سیحزم الجمع ساری جماعتیں سارے شکست کھائیں گے اور پیٹ دکھا کر کے بھاگیں گے سارے اور اس میں موٹے طور پر تو سمجھے تھے نا کہ یہ جو بدر میں آئے ہیں وہ شکست کھا کے بھاگیں گے لیکن نہیں اس کے بعد جو سارے عرب آئے چڑھ کر کے خندق کے موقع پر وہ بھی شکست کھائیں گے اور اس کے بعد ابھی جو روم کی جماعتیں اور جو دوسرے کیسر و کسرا کی جماعتیں ہیں وہ بھی شکست کھائیں گی اور سب نے شکست کھائی تو کیا یہ شکست کھا جانا یہی کافی سزا ہو گئی دنیا میں ایک آدمی پر سزا آتی ہے کسی پر بجلی گر رہی ہے کوئی کہیں مر رہا ہے کوئی کہیں مر رہا ہے کہ کیا یہ مر جانا یہی سزا ہے کہ نہ بل الساعت موعدهم بلکہ قیامت موعدهم ان کے وعدے کی اصل جگہ ہے وہ ودھا اور قیامت بڑی دہشتناک ہے وہ امر اور بڑی کڑوی ہے ہاں، آج ہم اپنا حال دیکھیں بس ہم بھی سنتے ہیں قیامت آئے گی قیامت آئے گی تو کوئی احساس نہیں کیسے آئے گی قیامت وہ بڑی کڑوی ہے ادھا دہشت ناک ہے امر بڑی کڑوی ہے ان المجرمین ضلال و سعر وہ کہتے تھے کہ اگر ہم مان لیں گے نبیوں کو تو ہم پاگل پنے میں ہو جائیں گے قرآن پاک نے کہا ان المجرمین بے شک مجرم لوگ ضلال و سعر وہ گمراہی میں ہے سعر اور پاگل پنے میں ہیں یوم یسحبون ان کے پاگل پنے کا اور ان کی گمراہی کا پول کب کھلے گا کب سامنے آئے گا یوم یسحبون جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے فی النار آگ میں علا وجوہہم اب ان کے چہروں کے بل روکو سکر اور ان سے کہا جا رہا ہوگا چکھو سکر جہنم کے ٹچ کرنے کا مزہ چکھو جہنم کے لگنے کا مزہ چکھو کیسا مزہ آ رہا ہے انا کل شی خلقناه بقدر نہ کب آئے گی قیامت کب یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا فرمایا ہر چیز کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے ہر چیز کو ایک نظام کے تحت چلایا جا رہا ہے اس کا بھی وقت آئے گا انا کل شعین ان شک ہر چیز خلق نہ ہو ہم نے پیدا کیا ہے اس کو بھی قدر ایک خاص مقدار کے ساتھ اس کے لیے بھی ایک وقت متعین ہے اسی وقت میں آئے گی کلّا اس کو کلّا ہی پڑھنا ضروری ہے ورنہ مضمون بدل جاتا ہے وما امرنا اللہ واطن کلم بل بسر وقت طے ہے لیکن جب وقت آئے گا تو کیسے آئے گی قیامت یہ تھوڑا ہے کہ پھر گینتی اور بیلچے لے کر کے اور پھاوڑے لے کر کے دنیا کو توڑنا شروع کریں گے وما امرنا نہیں ہے ہوگا ہمارا حکم الا واحدۃ مگر ایک ہی حکم دو مرتبہ نہیں کہا جائے گا ایک مرتبہ ٹوٹ عالم ٹوٹ گیا اور اتنا ہی نہیں اسرافیل علیہ السلام کو حکم ملا پھونکو انہوں نے پھونک ماری جیسی ماری قلم ام بل بسر جیسا کہ آنکھ کا چھپکنا اور معنی آنکھ کا چمکنا ایک مرد آنکھ چمکی بس تو عالم ختم ہو گیا کیا مشکل ہے اس کے لیے ایک لمحے میں سب ختم وَلَقَدْ نَحْلَقْنَا اشیا او دنیا کے نافرمانوں تم جیسوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں تاریخ کے ورقے پلٹو دیکھو قوموں کے حالات پڑھو کہاں گئی تم سے پہلے نافرمان وَلَقَدْ یقیناً ہم نے ہلاک کیا تم جیسوں کو تمہارے جیسے نافرمان پہلے بھی آئے تھے دنیا میں فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ ہائے کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ اور جو کوئی کام کر رہا ہے کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسے گم ہو جائے گا اس کا ریکارڈ نہیں بن رہا ہے کل شعین ہر کوئی چیز فی الزبر جو جو وہ کر رہے ہیں پھر زبر وہ صحیفوں میں لکھی جا رہی ہے ریکارڈ بن رہا ہے عمال نامہ لکھا جا رہا ہے برابر ایک ایک کا بنتا جا رہا ہے کتنا جب قیامت کے دن سامنے آئے گا پھر پتا چلے گا وہ کل صغیر امتبیر مستطل اور ہر ایک چھوٹی چیز اور بڑی چیز مستطر لکھی جا رہی ہے ان المتقین فی جنات و نہر مگر اس کے مقابلے میں ڈرنے والے لوگ ان المتقین بچ بچ کر زندگی گزارنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں انہوں نے فرمایا امیر المومنین آپ کبھی دیہات میں گئے جنگل میں گئے فرمایا ہاں کہا کانٹوں والے بیری والے جنگل دیکھے کہا ہاں ان جنگلوں کے بیچ میں سے ایک آدمی کو گزرنا ہو اور وہ اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر کے کس طرح گزرتا ہے اس کا نام تقوی ہے انسان اپنی زندگی کو بچا بچا کر گزارے کہ کہیں اس مالک کی نافرمانی نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن میں پکڑا جوں کیا جواب دوں گا ان المتقین فی جنات و نہر بے شک پرہیزگار لوگ باغوں میں ہیں وہ نہر اور نہروں میں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر صدق کے معنی وہ سورہ یونس میں کیے تھے بلند مرتبہ فی مقعد صدق بلند مرتبہ بیٹھکوں میں ہوں گے عند ملیک مقتدر طاقتور بادشاہ کے پاس ہوں گے اللہ اکبر بادشاہ کے پاس مالک الملک کا پڑوس ملے گا اس کے پاس ہوں گے یہ تقوی والوں کا مقام سورہ رحمان شروع ہوتی ہے سورة الرحمان مدنیہ وہی سمان آیا سورہ رحمان مدنی ہے اور اس میں کتنی اٹھتر آیتیں ہیں ثلاث رکوعات اور تین رکوع ہیں اس سورت کے اندر جس طرح وَلَقَدْ سرنل الْقُرْآنَ ولقد سرن القرآن کو بار بار دہرایا جا رہا تھا قرآن کو ہم نے آسان کیا اس سورت کے اندر ایک دوسرے لفظ کو بار بار دہرایا جا رہا ہے تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے قرآن تو احسان کیا یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے اور کتنے اس نے کرم کیے کتنے انعام کیے کیا جواب دو گے اپنے مالک کو کس کس نعمت کا انکار کرو گے جس طرح کسی پر بہت احسان کریں آپ اور اس کے بعد وہ نافرمان ہو جائیں اور آپ زندگی کی ایک ایک بات یاد دلائیں کہ دیکھ تو چھوٹا سا یتیم ہوا تھا پھر کس طرح میں نے تیری پرورش کی پھر دیکھ میں نے تیری شادی کرائی پھر دیکھ میں نے تیرا خرچہ اٹھایا تجھے مکان بنا کر دیا اور تجھے ایسا کیا اور ہم خاک کریں گے ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اور پھر تو نافرمان نکلا پھر تو نافرمان نکلا پھر تو نافرمان نکلا اس صورت کا بالکل کچھ اسی طرح انداز ہے کہنے والوں نے کہا کہ ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے یہ قرآن پاک کی دلہن ہے سور رحمان ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک کے لطف کو اور اس کے جو بہترین کشش کا انداز ہے اس کے حسن کو اس سورت کے اندر نچوڑ کر کے رکھ دیا گیا ہے اور سورت میں اللہ کی نعمتیں یاد کروائی گئیں ترتیب عجیب ہے تین رکو ہیں بات تو میں نے کہا وہیں سے شروع ہوئی پچھلی صورت سے ملتی ہوئی وہاں قرآن کو کہا تھا نعمت یہاں بھی قرآن سے بات شروع ہوئی ہے کہ سب سے بڑی یہ نعمت ہے یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم تین رکوع ہیں پہلے رکوع کے اندر دنیا کی نعمتیں دوسرے رکوع کے اندر وہ نعمتیں جن کو لوگ سمجھے نہیں تھے کہ یہ بھی نعمت ہے وہ کیا خطرات سے آگاہ کرنا ایک آدمی یہ بتا دے کہ آپ کا دشمن وہ باہر کھڑا ہے اور جیسا باہر نکلو گے پکڑ لے گا تو آپ اس کو کتنا مؤثر مانتے ہو کہ اس نے مجھے وقت سے پہلے بتا دیا کہ میرا دشمن یہاں کھڑا ہے اور تیسرے رکو کے اندر جنت کی نعمتیں آخرت کی نعمتیں ہر نعمت کے بعد کبھی رب تم تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جتلاؤ گے لیکن ان تمام نعمتوں کے اوپر نعمتوں کی سردار فرمایا سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے تم کو اپنا قرآن دیا ہے اور جو اس قرآن کی نعمت سے محروم ہو جائے کائنات میں میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی بدقسمت پیدا ہوگا وہ تو ایسا بدقسمت پیدا ہوا کہ جو ہر قسم کی نعمتوں اور دولتوں کے بیچ میں پیدا ہوا مگر کھانے کے لیے ایک لکمانی نصیب ہوا اور بھوکا بھاگیا گیا وہ تو ایسا بد قسمت ہے کہ جو چشموں کے شہر میں پیدا ہوا ہے چشمہ شاہی اور غیرناب کے پاس زندگی گزاری اور ساری زندگی ایک قطرہ پانی نے نصیب ہوا اور پیاس پیاس پیاس کرتے کرتے مر گیا وہ ایسا بد قسمت ہے اور یہ دور اس کا بہترین مظہر ہے کہ انسان سب کچھ پڑھ رہا ہے سب کچھ لکھ رہا ہے اور مشکل مشکل چیزیں حاصل کر رہا ہے مگر کس کے لیے اس کمینی دنیا کے لیے اور کے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے مڑ کے نہیں دیکھتا ہے بس دنیا آئے رے دنیا آئے ملے آئے ملے یہ تیسری صورت میں یہ مضمون تھا آرز عمن طول عن ذکرنا میرے نبی ان سے آپ ہی منہ موڑ لیجیے جو دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور جن کا مقصد حیات لم یرد الا الحیات الدنیا دنیا نہیں چاہتے ہیں مگر دنیا پڑھنا دنیا لکھنا دنیا اولاد دنیا رشتہ دار دنیا سب کچھ مجھے ملے ملے ملے اور لازم میں کچھ بھی نہیں سب ٹھاٹ رہ جائے گا جب لاب چلے گا بنجارا اس دنیا کے پیچھے پڑھ کر کے جس نے اس قرآن کو چھوڑا وہ کتنا بدقسمت انسان ہے اللہ کے یہاں قرآن کتنی بڑی نعمت ہے اس کا تو آپ صورت پڑھیے اور پھر اندازہ لگائیے اس کو کہا گیا کہ سور رحمان مدنی ہے لیکن دوسرے حضرات نے بڑے زبردست دلائل سے ثابت کیا کہ سور رحمان مدنی نہیں مکی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کے وہ روایت کہ صحابہ نے کہا کہ کون سنائے گا سورہ کو قرآن ان کو تو فرمایا میں کود پڑا اور میں نے سب سے چھوٹے قد کے اور کمزور معلوم ہوتے تھے فرمایا میں سنانا شروع کیا سورہ رحمان وہ غصہ ہوئے وہ مجھے مارنے لگے وہ مار مار کے تھک گئے مگر جب تک صورت پوری نہیں ہوئی میں نے بھی نہیں چھوڑا اور دوسری وہ روایت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں فرمایا صحابہ سے فرمایا میں نے صحابہ کو رحمان سنائی صحابہ نے بہت غور سے سنی کیا منظر ہوگا حبیب کبریا پڑھ رہے ہوں گے اور صحابہ سن رہے ہوں گے فرمایا تم نے سور رحمان سنی اور چپ چاپ بیٹھے رہے عرض کیا کہ ہم غور سے سن رہے تھے تدبر کر رہے تھے ایسے تو سننا تھا فرمایا تم سے تو جن ہی اچھے رہے عرض کیا وہ کیسے اچھے رہے فرمایا میں نے لئی الجن میں اور لط الجن کا واقعہ مکہ کا ہے میں نے جنوں کو سور رحمان سنائی جب بھی میں پہنچتا تھا ربی کو ما تکذبان تم اپنے رب کی نیامت کون کون سی نیامتوں کو جٹا ہو گیا انسانوں اور جنوں تو جن جواب دیتے تھے لا لا نکذب برب لا لا نعمت نکذب کا لکل الحمد اے ہمارے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں تیرے لیے تعریف ہے ہاں، تم سے تو وہ اچھے رہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ سورت مکی ہے مدنی نہیں ہے مکہ میں نازل ہوئی اور وہ بات زیادہ مضبوط ہے اگر کے بعد نے کہا نہیں مدنی ہے مگر یہ دو مضبوط روایتیں جو ثابت کرتی ہیں کہ نہیں مکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا بے پناہ مہربان ایسا لفظ ہے آپ کے پاس نہیں الفاظ کے جس سے اس کا ترجمہ کر سکے رحمان بہت رحم کرنے والا کتنا دشمنوں کو کھلانے والا جو اس کو گالیاں دیں ان کو بھی کھلانے والا سب کے چراغ جلانے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں کہ جو ایمان لائیں گے ان کو روزی دینا ہمیں نانا پالا ومن کفرا جو کفر کریں گے ان کو بھی روزی دوں گا کتنا مہربان کتنا رحم کرنے والا تو سوال پیدا ہوا اس نے رحم کیا کیا اس نے کیا کیا مہربانی کی آگے جواب دینا تھا اس کی سب سے پہلی مہربانی کیا ہے خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا یہ کتنی بڑی مہربانی ہے اگر وہ نہ پیدا کرتا نہ ہم دنیا میں آتے نہ اس کی مہربانیوں کو دیکھتے نہ ان حالات سے واقف ہوتے پیدا کرنا یہ اس کی مہربانی اور یہ مہربانی تو ہوئی اس کے بعد اگر ہم کو عقل و دانش نہ ہوتی اور ہم کو زبان نہ ہوتی کہ ہم بول سکیں اپنے معافی ضمیر کو کہہ سکیں تو پھر ہم نے اور جانوروں میں کیا فرق رہتا اس کی بڑی نعمت ہے محل بیان اس نے بولنا سکھایا انسان کو اپنی بات کہنا سکھایا انسان کو معافی ضمیر کو ادا کرنا سکھایا لیکن قرآن پاک نے انسان پیدا پہلے ہوگا پھر وہ بولنا سیکھے گا اور جب اس کو بولنا آئے گا تو تیسرے مرحلے میں وہ قرآن سیکھے گا لیکن قرآن کتنی بڑی نعمت ہے فرمایا نانا وہ بہت بڑا مہربان ہے اس کی پہلی مہربانی کیا ہے اس نے تم کو قرآن سکھایا گویا جو انسان پیدا ہوا اور اس کو قرآن نہیں نصیب ہوا وہ مرنا ہی اچھا تھا اس سے وہ سمجھو پیدا ہی نہیں ہوا اللہ محل بیان جس کو بولنا آیا مگر اس کو قرآن پڑھنا نہیں آیا نہ پڑھنا آیا نہ اس کو سمجھنا آیا اس نے قرآن کو نہیں ادا کیا اس سے گونگا ہی اچھا تھا الرحمن بہت بڑا مہربان ہے اللہ القرآن اس نے قرآن سکھایا بات سمجھے نا کہ پیدا انسان پہلے ہوتا ہے اس کے بعد بولتا ہے تیسرے مرحلے میں قرآن سیکھتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے اپنا قرآن سکھایا یہ چھوٹی نعمت ہے اللہ اکبر کوئی آدمی کسی شاعر کی غزل کو سمجھ جاتا ہے تو کہتا ہے دیکھتے ہو میں اقبالیات کا ماہر ہوں کون سا کمال کیا تو نے کوئی کہتا ہے میں مرزا غالب کی غزلیات کا ماہر ہوں اور بڑا کمال کیا تو نے وہ انسان جو رب کا کلام پڑھتا ہے کتنی بڑی اس پر مہربانی ہے اس مالک کی اے یہ ایک خاص اور پروردگار اس کو اپنا کلام عطا فرمائے کہ پڑھ تو میرا کلام یہ تلاوت کا ذوق یہ سمجھنے کا ذوق یہ اللہ کی اتنی بڑی مہربانی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا پھر وہ کتنے بدقسمت انسان ہیں سب کچھ پڑھتے ہیں تو نہیں پڑھتے تو قرآن نہیں پڑھتے اے اور پڑھانے والے ان کے ماں باپ بھی کیسے اپنے بچوں کے لیے ظالم ہیں قیامت کے دن اپنا دامن نہیں چھڑا سکیں گے وہ ظالم سب کچھ پڑھاتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھاتے ہیں اپنی اولاد کو اور اگر پڑھاتے بھی ہیں نا تو کیا کہتے ہیں ہمارے علاقے میں قرآن شران واسطے بھی بچے مولوی رکھا تھا قرآن شران اللہ کے کلام کا اس طرح نام لیتے ہیں علی اعظم بلّہ ہاں، کہتے ہیں ہاں اس کے لیے بھی رکھا ہے ایک مولوی اور پھر مولوی بھی وہ بد قسمت مولوی جو خدا کے قرآن کو بیچتا ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے ہاں جی آپ کو قرآن پڑھانا ہے ارے نوز بلّہ یہ کلام اس کے لیے نازل ہوا تھا تجھے پہاڑ بن کر بیٹھنا چاہیے تھا کہنا چاہیے تھا یہ چشمہ ہے جو آئے بڑھ کر اٹھا لے مینا اسی کا ہے جو پیے گا اس کو نصیب ہوگا نہیں پیتا ہے تو پیسہ بیٹھا رہے مرا رہے کے اندر کتنے مولویوں نے گھروں میں جا کر کے پڑھایا آج تک کوئی مفسر بنا کوئی محدث بنا کوئی حافظ بنا کوئی قاری بنا یہ صرف کس لیے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ تاکہ لوگوں کو سمجھا دیں کہ نہیں نہیں ہم نے دین کے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے دین کے لیے بھی انتظام کیا ہے ایک گری پڑی چیز ہے چلو جی اور پھر مولوی جاتا ہے وہ نہیں نہیں جی وہ صاحب آج کل انٹرویو چل رہے ہیں بچوں کے آج کل امتحان چل رہا ہے آج کل فلانا کام چل رہا ہے اور بھی بیٹھو آپ یار آپ کو اپنی جگہ تنخواہ مل جائے گی استغفر اللہ الرحمن علم القرآن بے پناہ رحم کرنے والا بے پناہ مہربان دیکھو جملہ پورا نہیں ایک دم ایسے بیچ میں ایک لفظ الرحمن بہت بڑا مہربان بات پوری نہیں ہوئی ہے تو آدمی سوچتا ہے کیا ہوا کیا اس رحمان نے کیا کیا میں سننا علم القرآن اس نے قرآن سکھایا خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اس نے انسان کو بولنا سکھایا الشمس والقبر بحسبان اور کیا کیا یہ ساری کائنات اس کے لیے پیدا کی سورج اور چاند اس کے لیے پیدا کیا الشمس والقمر سورج اور چاند بحسبان ایک حساب کے ساتھ مقرر کیے یعنی تجری یعنی بحسبان ایک خاص حساب کے ساتھ دوڑ رہے ہیں اس کے حکم کے بدے ہوئے ہیں انسان کو نفع پہنچا رہے ہیں والنجم والشجر یسجدان اور وہ مالک اس کے سامنے النجم ستارے والشجر اور درخت یسجدان جھکے ہوئے ہیں سجدہ کر رہے ہیں مطلب جس کام کے لیے پیدا کیے اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور سب کے سب انسان کو فائدہ پہنچانے میں سب لگے ہوئے ہیں نجم اس کے معنی ستارہ بھی اور اس کے معنی بیل بھی جن لوگوں نے آگے دیکھا کہ آگے درخت کا ذکر ہے تو نجم کا معنی کرتے ہیں بیل اور جنہوں نے پیچھے دیکھا کہ پیچھے چاند کا ذکر ہے تو وہ ترجمہ کرتے ہیں ستارہ آپ جیسا آپ کو اچھا لگے وہ کر لیجیے وہ نجم و شجر یا اور ستارے یا بیل اور درخت یس جدان سجدہ کرتے ہیں وہ سما ارف آسمان اس نے اس کو اونچا کیا وزان میزان اور اس نے میزان کو رکھا میزان کیا چیز ہے جمعہ کا دن آج وقت تنگ ہے اس مالک نے انسان کے اندر جو انصاف کا ذوق پیدا کیا ہے انصاف ہونا چاہیے عدل ہونا چاہیے کوئی نظام ہونا چاہیے جانوروں میں نہیں پیدا کیا ہے وہ کبھی مل کر کے یہ مشورہ نہیں کرتے ہیں کہ ہماری کوئی عدالت ہونی چاہیے یہ انسان کو اللہ نے ذوق عطا فرمایا یہ ذوق بھی میزان ہے اور اس کے بعد پروردگار نے جو دین انسانوں کو عطا کیا جس کے اندر عدل ہے انصاف ہے اس کو بھی میزان کہا گیا ترازو اور محض ترازو بھی انصاف کا ذریعہ ہے وضع المیزان اور اس نے ترازو پر رکھا اللہ تتغو فی المیزان اور حکم دیا لا تتغو مت حد صحد سے بڑھو تجاوز کرو فی المیزان ترازو میں ناپنے اور تولنے میں کمی زیادتی نہ کرو انصاف والے اس نظام کو گھٹاؤ بڑھاؤ مت اپنی طرف سے اس میں مداخلت نہ کرو اس میں مداخلت نہ کرو اور اس نظام کو اپنے اوپر لاگو کرو واقعی الوزن بالقسط ورا تخصر المیزان اور قائم رکھو تم الوزن ناپنے کو بالقسط انصاف کے ساتھ ولا تخصر المیزان اور گھٹاؤ مت المیزان تولنے کو بنیادی معنی وہی لیکن اس کے ساتھ وہ سارا نظام بھی شامل ہے جو پروردگار نے انسانوں کو عطا فرمایا ولا تخسر المیزان اور مت گھٹاؤ تم تولنے کو والارض وضعها للانام اور زمین اس نے اس کو رکھا للانام مخلوق کے لیے بچھایا فی ہاں والنخل ذات الاکمام فی ہاں فاقیہ اس میں میوے ہیں والنخل اور کھجوریں ہیں ذات الاکمام جو غلافوں والی ہیں ہر میوے کے اوپر پروردگار نے ایک مخصوص قسم کا کور چڑھایا ہے آپ غلے کے اوپر دیکھتے ہیں ہیں اور اخروٹ پر دیکھتے ہیں اور کیلے کے اوپر دیکھتے ہیں ایک چھلکا ہے اس کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے کور چڑھا ہوا ہے کھجور کے اوپر بھی ایک کور ہے بہت کم پتلے قسم کا ذو العصف والریحان اور غلہ جو بھسے والا ہے جس کے اوپر کور چڑھا ہوا ہے اور خوشبو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پروردگار نے پیدا کی تکذبان اب کیا کر رہے ہیں سائڈ میں بیٹھو قرآن کی طرف پیٹ کر رہے ہو سائڈ میں بیٹھو قرآن کی طرف پیٹ مت کرو ادھر بیٹھو یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی سورج کا نظام چاند کا نظام زمین کا نظام والحب ذو العصف والریحان اور غلہ ذو العصف غصے والا اس کے اوپر چھلکا والریحان اور ریحان کے معنی غلہ بھی اور ریحان کے معنی خوشبو بھی لگانے کے لیے خوشبو کھانے کے لیے غلہ رہنے کے لیے زمین اوپر آسمان یہ کیا کیا اس کی نعمتیں ہیں خوبی ائی رَبِّكُمَا ربی اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے خلق الانسان پیدا کیا اس نے انسان کو من کل فخار کس سے پیدا کیا من سلسال کھن کھن دھناتی کھن بجتی ہوئی مٹی سے کل فخار جو ٹھیکرے کی طرح ہے وہ الجان اور پیدا کیا اس نے جن کو جان جنوں کا باپ من مارج من نار آگ کے مارج سے آگ کی لپٹ سے آگ کی لو سے اس سے جن پیدا ہوا کھناتی مٹی ٹھیکرے کی طرح اس سے انسان پیدا ہوا انسان اور جن کا پیدا کرنا یہ کتنی بڑی نعمت کب ایا رب بھی کماتی باندھ انسان اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کون کون سی نعمت کا انکار کرو گی رب المشرقین و رب المغربین وہ دونوں مشرقوں کا رب دونوں مغربوں کا رب یہ سارا نظام اس نے تمہارے لیے بنایا سارے کا مالک وہ مشرقوں کا مالک مغربوں کا رب مشرقوں کا مالک مغربوں کا مالک مشرق اور مغرب عرض کر چکا ہے کبھی قرآن اس کو جمع سے بیان کرتا ہے تو پھر اس سے مراد کیا ہوتا ہے ہر روز سورج کا نئی جگہ سے نکلنا کبھی اس کو دو مشرق سے بیان کرتا ہے ایک سردی کے نکلنے کی جگہ ایک گرمی سے نکلنے کی جگہ اور کبھی ایک مشرق بیان کرتا ہے تو پوری پٹی کو اکٹھا کرتا ہے رب المشرقین دو مشرقوں کا رب رب المغربین دو مغربوں کا رب مرج البحرین یلتقیان چلایا اس نے بحرین دو دریاؤں کو یلتقیان دو آپس آپ اس میں ملے ہوئے چلتے ہیں ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے تفصیل پیچھے بار بار عرض کی جا چکی بینہما برزخ میٹھا ہے کڑوا ہے مگر دونوں کے بیچ میں ایک آڑ رکھی ہے نہ یبغیان جو ایک دوسرے پر سرکشی نہیں کرتے ہیں میٹھے کی وجہ سے کڑوا میٹھا نہیں ہوتا اور کڑوے کی وجہ سے میٹھا کڑوا نہیں ہوتا ہے اور دونوں ملے ہوئے چلتے ہیں اور میں عرض کر چکا کہ دنیا میں بھی اس کی بہت مثالیں ہیں سمندر کی تہ میں میٹھے چشمے مگر وہ کڑوے پانی سے میٹھے نہیں وہ کڑوے نہیں ہوتے اور سمندر کا میٹھا ان کی کڑوا ان کی وجہ سے میٹھا نہیں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ دنیا کے دو سمندر دو در ایک دریا اور دوسرا سمندر عرب دونوں کو بحر کہتے ہیں دریا کا پانی میٹھا سمندر کا پانی کڑوا دریا میں پانی کہاں سے آیا سمندر سے سمندر میں پانی کہاں سے جا رہا ہے دریا سے لیکن اس کے میٹھے سے وہ کڑوا نہیں اس کے کڑوے سے یہ میٹھا نہیں یہ کڑوا نہیں دونوں کے بیچ میں ایک خاموش ایک نہ دکھائی دینے والا والا پردہ اللہ اکبر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان اور دونوں قسم کے بحروں سے نکلتے ہیں اللؤلؤ موتی والمرجان اور یہ بھی موتی کی ایک قسم مونگا اردو والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ولہ الجوار المنشئات فی البحر کالاعلام یہاں تک کہ وہ نظام تھا جو براہ راست اس نے پیدا کیا کہ ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی اور یہاں کشتی کا تذکرہ کر کے اشارہ کر دیا کہ جتنی چیزیں تم خود بناتے ہو وہ بھی مالک الملک کی نعمتیں ہیں اس لیے کہ اس نے تم کو عقل دی تم کو دانش دی تبھی تو تم کو یہ نعمتیں ملی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ اور تمہارے لیے ہیں الجوار وہ کشتیاں المنشآت کھڑی کی پیدا کی ہوئی فی البحری سمندر میں کھڑی سمندر میں کل اعلام جیسا کہ پہاڑ کی چوٹیاں دور سے کشتی کو دیکھتے ہیں بڑے جہاز کو کیسا نظر آتا ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی آتا رہتا ہے قریب آتا ہے قریب آتا ہے تو آہستہ آہستہ منکشف ہوتا ہے کہ ہو یہ تو جہاز ہے میں اس کو پہاڑ سمجھا ہوا تھا یہ ساری نعمتیں ہیں دنیا کی لیکن انسانوں اس بات کو نہ بھولو اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے کیا کل من علیہ فان جو کچھ اس کے اوپر ہے زمین پر فان سب کا سب فنا ہونے والا سب کا سب مٹ جانے والا سب کا سب ختم ہو جانے والا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ رب اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ ذُلْ جَلَالِ جو عزت والا ہے والاکرام اور جو اکرام والا ہے جلال اور عزت دونوں تقریباً ملے قریب قریب مانا والے ایک بہت لطیف سا فرق ہے آخر میں انشاءاللہ کروں گا ذل جلال و اکرام وہ جلال والا ہے ول اکرام اور وہ عزت والا ہے ایک صفت اس کی جلال ہے یہی عرض کر دیتا ہوں جس سے وہ خود بڑا ہے بہت بڑا بہت بڑا جو انسان سمجھ ہی نہ سکے دوسری اس کی صفت اکرام ہے کہ وہ انسانوں کو بھی اپنی مخلوق کو بھی عزت عطا کرتا ہے اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی اس کو بیان کرنا یہ بھی نعمت ہے اگر تمہیں نہ پتا چلے کہ دنیا فنا ہوگی تو پھر ہم تو اسی میں مگن رہیں گے ہم سمجھیں گے کہ شاید اسی کے لیے آئے یہی ہمیشہ رہے گا اور یہی ہم پیدا ہوئے اور یہی ختم ہوئے اور یہی سلسلہ چلتا رہا نہیں یہ سب کچھ مٹ جانے والا یہ بیان کرنا سب سے بڑی نعمت اور پھر یہ بتانا کہ تمہارا مالک جس سے تم مانگ سکو وہ تنہا ہے یہ بتا دیا جائے کسی کو ایک بیچارہ سادہ آدمی گاؤں کا بھٹک رہا ہے درخواست لے کر کے کبھی اس دفتر میں دیتا ہے کبھی اس دفتر میں دیتا ہے پاگلوں کی طرح کبھی یہاں گھومتا ہے کبھی وہاں گھومتا ہے ایک آدمی نے بتا دیا کہ آپ ڈی سی صاحب سے ملنا چاہتے ہو کیا اپلیکیشن اس نے دیکھا اچھا چاہیے اچھا، یہ کام تو ڈی سی صاحب کا ہے چلو وہ فلانا دفتر ہے تو اس کو بتا دے دفتر تو بندہ کتنا خوش ہوگا کہ اس کا شکریہ یار آپ نے تو پورا دن میں بھٹکتا رہتا فرمایا یہ میری نعمت ہے کہ میں تم کو اپنا در بتا رہا ہوں مجھ سے مانگو کدھر بھٹک رہے ہو یس فی السماوات والارض اسی سے مانگتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اسی سے مانگتے ہیں جو زمین میں ہیں سب مانگ رہے ہیں اے انسان تو بھی اسی سے مانگ اور وہ کیا کر رہا ہے تو لو شان ہر روز وہ ایک نئی حالت میں نئی شان میں ہے کسی کو بادشاہ بنا رہا ہے کسی کو گداگر بنا رہا ہے کسی کو مار رہا ہے کسی کو زندہ کر رہا ہے کسی کو عزت دے رہا ہے کسی کو ذلت کی ٹھوکریں لگا رہا ہے سنفرغ لکم او الثقلان تو تمہارا کیا ہوگا انسانوں اور جنوں سنفرغ لکم ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے ایوہ السقلان اے دو بھاری مخلوقوں یہ بھاری کیوں ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی دو مخلوق ہیں جن اور انسان کہ جن کو حکم ملا ہے نیکیاں کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا اب یہ گناہوں کی وجہ سے زمین پر بوجھل بنتے ہیں اس وجہ سے ان کو کہا اے بھاری مخلوقو سنفرغ لکم ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے یعنی تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے اتنی نافرمانی کرو گے یہ زمین مٹے گی زمین کے اوپر کی چیزیں فنا ہوں گی پھر تم فنا ہوں گے پھر میری عدالت لگے گی لیکن اس کو یوں کہا ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے مقصد تو ہے کہ تمہارا حساب ہونے والا ہے تو یہ کیوں کہا کہا یہ عربی کا محاورہ ہے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں نا نمٹ لوں گا تجھ سے میں نمٹ لوں گا مطلب کہ تیرا حساب ہونے والا ہے ایسی اسی انداز سے فرمایا یا معاشر الجن والانس اور جب پروردگار حساب لینا چاہے گا تو تم بچ سکو گے او انسانوں اور جنوں دنیا میں کر لو کوشش ان استطاعتم تم اگر تم طاقت رکھتے ہو ان تنفذو کہ تم نکل بھاگو من اقطار السماوات والارض آسمان کے کناروں سے زمین کے کنارے سے فنفذو تو نکلو تم لا تنفذون الا بسلطان تم نہیں نکل سکو گے مگر کسی بڑی طاقت سے اور بڑی طاقت تمہارے پاس ہے نہیں تمہارے طاقت کیا سرٹیفکیٹ ہو تمہارے پاس کوئی ثبوت ہو کہاں جاؤ گے اور جہاں جاؤ گے پہلے تلاش کر لو کون سی زمین کون سا آسمان اگر میری نافرمانی کرنی ہے میری زمین چھوڑو میرا آسمان چھوڑو اور ظاہر ہے کوئی دوسرا آسمان ہے ہی نہیں کوئی دوسری زمین ہے ہی نہیں کہاں جائیں گے کوئی اور زمین تلاش کرو یورسل علیکما اور یہ بیان کر دینا کہ تم نہیں بھاگ سکتے یہ بھی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب پکڑ کا نمبر آ جائے گا کوئی نہیں بچے گا یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان پہلے معلوم ہو جائے کہ خام خواہ دوڑ لگاتا رہے یوں ہی بھاگتا رہے لاسٹ میں پتا چلا تو بھاگنے سے فائدہ ہی کچھ نہیں ہے پھر کیا ہوگا جب پکڑے جائیں گے یورسل علیہ کما شواز منار ون حاصل فلاطن تصران چھوڑے چھوڑے گا پروردگا چھوڑے جائیں گے تمہارے اوپر شوازن شولے منارن آگ کے ونحاسن اور چھوڑا جائے گا تمہارے اوپر دھواں فلا تنتصران تو تم نہیں بدلہ لے سکو گے تم نہیں بچ سکو گے اور یہ بیان کر دیا دنیا کے اندر کہ یہ یہ سزائیں تمہارے لیے تیار ہیں اگر نہیں مانو گے یہ بہت بڑی نعمت ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء تو جب پھٹ جائے گا آسمان فكانت وردة تو ہو جائے گا وہ گلاب کی طرح آسمان جب پھٹنے لگے گا گویا اس کو آگ لگے گی اور اس سے وہ گلاب کی طرح سرخ ہو جائے گا کیسے قد دیہان بعض نے کہا تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا اور زیادہ حضرات نے ترجمہ کیا دھیان سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا يُسْأَلُ عَنْ ضمبی تو اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں انسن کسی انسان سے ولا جان اور نہ کسی جن سے پوچھا جائے گا پوچھا جانے کا مطلب پروردگار کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے گناہ کیے کہ نہیں کیے اس کے پاس ریکارڈ بنا ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا اور بعض پرس ہوگی انسان سے اور جو دوسرے مقام پر فرمایا ضرور ضرور ہم ان سے پوچھیں گے مطلب بعض پرس کریں گے تم نے کیوں گناہ کیے تھے ورنہ گناہ کے بارے میں اچھا کیا تھا نہیں کیا تھا فلانے دن یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے فَيَوْمَئِذِ ذَنْبِهِ مد وَلَا جَانٌ یور رف المجری کیوں نہیں پوچھا جائے گا مجرم خود پکڑا جائے گا پہچانا جائے گا مجرم یورف المجرمون پہچانے جائیں گے مجرم بسیما ان کے چہروں کے نشان سے چہروں کی علامتوں سے اور ہم پڑھ چکے پیچھے چہرے کی علامت کیا ہے چہرے کالے جیسے کہ کالی رات کے پرت ان پر چڑھا دیے گئے ہیں اور آنکھیں نیلی ہائے ہائے اب کہنے کی ضرورت نہیں کہ کون مجرم ہے کہا یہ چہرہ بتا رہا ہے کون مجرم ہے پکڑا گیا پھر کیا ہوگا پیو خز بن نواسی ول تو پکڑا جائے گا ان مجرم بن نواسی پیشانی کے بالوں سے ول اور پاؤں سے پکڑا جائے گا اور اٹھا کر پھینکا جائے گا جہنم میں ہاں جہنم پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم اللہ تیز مجرمون جس کو مجرم جھوٹ سمجھتے تھے نہیں مانتے تھے دنیا میں اب دیکھی نظر آئی تمہیں نہیں نظر آئی ہے جہنم کے نہیں بینہا و بین حمیم آن اب چکر کاٹ رہے ہیں جہنم کے درمیان و بین حمیم آن اور ابلتے ہوئے پانی کے درمیان فبی عیا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے آخرت کی وہ باتیں جو تمہیں نہیں معلوم تھی تم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بس جا رہے ہیں وہاں ہو جائے گا دیکھ لیں گے مسئلہ کیا ہے یہ آخرت کے عذاب تمہیں بتا دیے یہ پوشیدہ باتیں تمہیں بتائیں اس سے بڑا مہربان کون ہوگا ایک راستے چلتے ہوئے بندے کو آپ بتا دیں کہ فلاں چوکی پر لوٹے رہے ہیں فلاں جگہ پر ایسے لوگ کھڑے ہیں فلاں جگہ تیرے دشمن کھڑے ہیں وہ کتنا بڑا مہربان سمجھتا ہے اس بتانے والے کو تو الرحمن وہ کتنا بڑا مہربان ہے جس نے انسانوں کو یہ سارے راز بتائے جب انسان قسم کھا لے کہ مجھے ماننا نہیں ہے اور پھر وہ صرف غلط راستے ہی تلاش کرتا رہے اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے جگہ جگہ قرآن پاک اس کا اظہار کر چکا ہے آزادی سے کچھ پہلے ایک تحریک چلی تھی اس تحریک کے بانی تھے پنڈت دیانند سرسوتی اس کی ایک کتاب ہے اس نے اس کتاب کے چودہ باب ہیں چودہویں باب میں قرآن پاک پر اعتراض کرنا شروع کیا کہ قرآن میں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے اس مقام پر آ کر لکھتا ہے عجیب حال ہے قرآن کا مصنف ایسا لگتا ہے کہ اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ نعمت کیا ہوتی ہے اور زحمت کیا ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی آگ کے شولے چھوڑے جائیں گے اور تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کا انکار کرو گے یہ کوئی نعمت ہے اس کو یہ نہیں معلوم اس طرف دھیان ہی نہیں دیتا دینا نہیں چاہتا ہے کہ یہ بتا دینا کتنی بڑی نعمت ہے اور پھر جتایا جائے گا کہ میری ساری نعمتیں کھاتا رہا اور میری نافرمانی کرتا رہا یہ کتنی بڑی نعمت ولی خاف مقام ربی جنتان اس کے مقابلے میں جو اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے جنتان ان کے لیے ایک نہیں دو دو بات ہیں جو اس بات سے ڈرتے رہے گھبراتے رہے کیسے کھڑیں گے ہوں گے اس مالک کے سامنے کیا جواب دیں گے تنہ تنہا کھڑے ہونا پڑے گا اس کے سامنے عظیم یقوم جب لوگ کھڑے ہوں گے جہانوں کے پروردگار کے سامنے اکیلے یوم عظیم ایک بہت بڑے دن میں اس دن سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایک نہیں دو دو باغ ہیں اللہ اکبر زواتا افنان دونوں باغ بہت شاخوں والے ہیں بہت گنے ہیں فیہما عینان تجریان ان دونوں باغوں کے اندر دو چشمے ہیں تجریانی جو دونوں بہ رہے ہیں بہ رہے ہیں کبھی نہیں ختم ہوگا ان کا پانی فیہما من کل کلفا زوجان ان دونوں باغوں کے اندر میں کل کی ہر قسم کے میوے ہیں زوجان ہر قسم کے میوے کی دو دو قسمیں ہیں دو دو قسمیں ایک قسم کھائی اس نے دیکھا دوسری یہ تو بالکل ویسی لیکن اس کی کئی کئی قسمیں اللہ اکبر زو جان قسم قسم کے میوے بعد نے کہا کہ دو سے مراد قسم قسم یعنی ایک سے زیادہ متقین علی فرش بیٹھے ہوں گے ٹیک لگا کر علی فرش ایسے بستروں پر بتا من استبرک جس کا استر من استبرک باریک ریشم کا ہوگا ہاں، موٹے ریشم کا ہوگا استر نیچے کا کپڑا تو اوپر کا کپڑا کیسا ہوگا خود سوچ لو وجن الجنتین دان اور دونوں باغوں کے جنا جنا کے معنی چنیدہ میوے چنیدہ پھل دان جھکے ہوئے ہوں گے فیہن قاصرات الطرف اور ان دونوں باغوں کے اندر ان باغوں میں قاصرات الطرف نگاہوں کو جھکانے والی ہوں گی لم یتمسہن نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی نے ان کسی انسان نے قبلہم ہوں ان سے پہلے ولا جان اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا کانہن الیاقوت گویا وہ کس طرح حسین ہیں گویا کہ وہ الیاقوت یاقوت ہے ایک سرخ پتھر والمرجان اور مونگے ہیں کیوں اتنی نعمتیں ان کو ملی اتنی نعمتیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے سوائے نیکی کے انہوں نے بہت نیکیاں کی ان کو بھی یہ بہترین جزا ملی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان دو باغوں کے مقابلے میں دو کم درجے کے باغ ہیں یہ اوپر والے کس کے لیے تھے یہ مقرب لوگوں کے لیے بہت آگے اتنا بڑھ جانے والے لوگوں کے لیے ان دونوں باغوں سے ذرا کم درجے کے دو باغ ہیں مدھام متان جو دونوں بہت کالے ہیں جب ہرا زیادہ ہوتا ہے تو وہ کالا نظر آتا ہے گہرے ہرے ہیں گہرے ہرے ہونے کی وجہ سے کالے نظر آئیں گے فیہما عینان ختان ان میں بھی دو چشمے ہیں نبدا جو ابل رہے ہوں گے پانی یعنی ان کا زور سے نکل رہا ہوگا فیہما فاقی ونخل و نخل ورمان ان دونوں باغوں کے اندر بھی فاقیہ میوے ہوں گے ونخل نخل ہوں گی ورمان اور انار ہوں گے فیہن خیرات حسان ان دونوں باغوں کے اندر خیرات نیک سیرت ہوں گی حسان اور اچھی صورت والیاں ہوں گی خیراتن اچھی سیرت والیاں اور حسان ان کے معنی اچھی صورت والیاں ہیں کون ہیں حور مقصورات فی الخیام وہ حورے ہیں مقصورات جو روکی ہوئی ہیں رکی رہنے والیاں ہیں فی الخیام خیموں میں اپنے شوہروں کی طرف دیکھنے والیاں پونچا گرد نہیں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنے والیاں خیموں میں عربوں کو سنایا جا رہا ہے قرآن عربوں کو خیمہ بہت اچھا لگتا تھا وہ محل چھوڑ کر کے خیموں میں بھاگتے تھے آج بھی ان کی یہی کیفیت ہے جو اصل عرب ہیں ان کے لیے بڑی بڑی بنائیں شاہ فہد نے بنائی دوسروں نے بنائی وہ کوٹیاں چھوڑ کے بھاگ گیا اپنے خیموں میں واپس وہیں پر ان کو وہ آزاد زندگی میں مزہ آتا ہے جب خیمہ بیان کیا گیا تو جو شہری تھے تو ان کو لگا خیمہ ٹینٹ لگا کر رہیں گے مکان نہیں ملے گا وہاں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پھٹے ہوئے کپڑوں کا خیمہ نہیں ہوگا وہ جنت کے موتیوں کا خیمہ ہوگا اور کتنا خیمہ ہوگا فرمایا ساٹھ میل تو لمبا ہوگا تیس میل اونچا ہوگا اللہ وہ خیمہ ہے یہ دنیا کا سڑا ہوا ٹینٹ نہیں سمجھ لینا کہ یہ ملے گا جنت میں خیام خیموں میں رہنے والیاں لم یتمسہن نہ قبلہم ولا بلا جان ان کو بھی نہیں چھوا ہوگا کسی انسان نے ان سے پہلے نہ کسی جن نے اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے کیا کیا نعمتیں ہیں متقین علی رف رف وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے علی رف رف تکیوں پر بڑے تکیے جن کو گاؤ تکیے کہتے ہیں نا خضر سبز رنگ کے تکیے وعبقری اور انوکھے قسم کے تعلیم حسان بہت خوبصورت قسم کے تعلیم اب قرین انوکھے تعلیم اور رف رف بڑے تکیے کب یہ آلہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے تبارک اسم ربک کذل جلال والاکرام اصل بات یہ ہے کہ تیرا رب تبارک اسم و کا بڑی برکت والا نام ہے تیرے رب کا ذل جلالی جو جلال والا بھی ہے ول اکرام عزت والا بھی ہے خود صاحب عزت ہے اور جو اس کو مانتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں عزت دینے والا بھی ہے صدق اللہ مولان العظیم